یہی ڈر والے ہیں ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنی رب کے پاس گوہے کا یہی سلا ہے